السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی کہانی کہانی کا عنوان ہے گپی نورنگ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے شروع کرتے ہیں نورنگ بڑا ہی گپی بونا تھا اس کی اس عادت کی وجہ سے کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا ہر روز اس کے پاس دوسرے لوگوں کے متعلق باتیں کرنے کے لیے سینکڑوں گپیں ہوتی اس نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا ان کے متعلق ایسی بری باتیں ان کے پیٹھ پیچھے کرتا کہ وہ سب اس سے ناراض رہنے لگے تھے کیا ہم اس گپی بونے کا کچھ کر سکتے ہیں جس سے یہ اپنی اس بری حرکت سے باز آ جائے ورنہ اس بری حرکت کے علاوہ اس میں اور کوئی برائی نہیں لیکن دوستوں کے برا بھلا کہنے پہ بھی نورنگ کو اس بری حرکت سے باز نہیں رکھ سکے تھے وہ ہر وقت لوگوں کے متعلق جھوٹی باتیں پھیلاتا رہتا جیسے اس نے نامی کے متعلق سب کو بتایا کہ میں نے کل اسے مارکیٹ میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا بے چارے نے پھٹی ہوئی جرابیں پہن رکھی تھیں یا یہ کہ بنٹی نے ہفتہ بھر ادھار چاکلیٹ لے کر کھائے اور ابھی تک دکاندار کا بل ادا نہیں کیا اس کی سبز آنکھیں کنچوں کی طرح ادھر ادھر کوئی کہانی تلاش کرتی رہتی اور اس کی ناک اتنی لمبی تھی کہ خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں گھس جاتی لیکن پھر بری حرکتوں کا نتیجہ بھگتنے کا وقت بھی آ گیا خالہ سرسر بیمار تھیں تو ان کا بھانجا دراز قد ان کی تیمارداری کے لیے نورنگ کے گاؤں آ گیا اس کا نام اس کی لمبائی کی وجہ سے دراز قد پڑ گیا تھا اصل میں وہ ایک جادوگر بھی تھا دراز قد کی عادت تھی کہ وہ اپنے سونے والے کپڑوں میں ہی صبح سویرے اٹھ کر اپنے باغیچے میں چہل قدمی کرتا تاکہ تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھر سکے نورنگ نے اپنی کھڑکی سے اسے سیر کرتے دیکھا تو چوکس ہو کر بیٹھ گیا دراز پت کے لمبے گھنگریالے بال تیز ہوا سے اس کے ماتھے پر لہرا رہے تھے اچانک اس نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس سے وہ حیران رہ گیا تیز ہوا کی وجہ سے دراز پت کے گھنگریالے بال اس کے سر سے ہوا میں بلند ہو کر اڑتے ہوئے ایک جہاڑی میں الجھ گئے اور نیچے سے دراز پت کا گنجا سر برآمد ہو گیا نورنگ کے منہ سے بے اختیار نکلا واہ تو یہ صاحب نقلی بال لگائے پھر رہے ہیں اور ان کا سر بالوں کے بغیر بالکل اس طرح صاف ہے جیسے چھلے ہوئے مٹر کا دانہ دراز قد بھی پریشان ہو گیا کہ اس کے نقلی بالوں کا راز فاش نہ ہو جائے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو مگر نظر نہ آیا اور اسے نورنگ بھی نظر نہیں آیا پھر وہ بھاگ کر جھاڑی کے پاس گیا اور اسے اپنے نقلی بال اٹھا کر جلدی سے سر پہ لگا لیے نورنگ کے تن بدن میں تو جیسے چونٹیاں رینگنے لگیں اسے دوسروں کو سنانے کے لیے کیا خوب کہانی ہاتھ لگی تھی اس نے جلدی سے کپڑے بدلے ناشتہ کیا سر پر ٹوپی پہنی اور نامی کو بتایا کہ اس نے دراز قد کا مٹر کے چھلے ہوئے دانے جیسا سر دیکھا ہے وہ مکمل گنجا ہے اور نقلی بال لگائے پھر رہا ہے نامی کا منہ نورنگ کی بات سن کر حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا لیکن پھر بھی اس نے نورنگ کو احتیاط سے کام لینے کا کہا کیونکہ اس قسم کی باتوں سے دراز قد ناراض ہو سکتا تھا لیکن نورنگ کو تو اپنے انجام کی پرواہی نہیں تھی وہ تو سارا دن جوش میں لوگوں سے ملتا رہا اور دراز قد کے متعلق گفتگو کرتا رہا تقریباً چالیس پچاس بندوں سے اس نے بات کی ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو شام کو دراز قط کی خالہ کے گھر کسی کام کے لیے گئے اور انہوں نے جاتے ہی خالہ سے دراز قط کے گنجے سر کے متعلق پوچھ لیا خالہ یہ سن کر حیران رہ گئیں انہیں خود بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا ادھر یہ کانا پھوسیاں دراز قط کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں کیونکہ اس کے کان بہت تیز تھے وہ یہ باتیں بھی سن رہا تھا اور اب سارے گاؤں کو یہ کہانی معلوم ہو چکی تھی وہ بیچارہ عمر کی وجہ سے گنجا نہیں تھا بلکہ ایک منتر کے الٹا پڑ جانے کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے تھے وہ سوچنے لگا کہ میرے متعلق یہ کہانیاں کون گاؤں والوں کو مرچ مسالے لگا کر سنا رہا ہے اس نے اپنی الماری میں سے ایک چاندی کی بڑی سی گیند نکالی اور اسے میز پر اپنے سامنے رکھ لیا پھر اس نے مور کے پر سے اس گیند کو ایک دو ٹھوکے دیے اور بہت مترنم آواز میں کچھ پڑھنے لگا آخر میں اس نے ایک دفعہ پھر مور کا پر گیند کو لگایا اور اسے کہنے لگا مجھے وہ چہرہ دکھاؤ جو یہ کہانیاں پھیلا رہا ہے اسی وقت ایک حیران کن واقعہ ہوا چاندی کی گیند کی سطح دھندلی ہونے لگی اور اس میں کسی کی شکل ابھرنے لگی دراز قد اسے گھورتا گیا آخر میں نورنگ کا چہرہ مکمل واضح ہو گیا دراز قد نے چہرے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا نورنگ پھر دراز قد نے اس کا پتہ پوچھا تو جواب آیا کہ تمہارا پڑوسی پھر دراز قد نے مور کے پر سے چاند کی گیند کو ایک اور ٹھوکا دیا اور چہرہ غائب ہو گیا اور گیند دوبارہ چاندی کی بن گئی اب دراز قد کی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی پڑوسی ہے جس نے باغیچے میں میرے نقلی بال گرنے سے میرا سر اصلی حالت میں دیکھ لیا تھا اس نے تہیا کر لیا کہ وہ اس نورنگ کے بچے کو کہانیاں گھڑنے کی سزا دے گا اگلے دن وہ ایک چھڑی کی دکان پر گیا اس نے ایک چھڑی خریدی جس کے ہینڈل میں خم تھا تھوڑا سا مڑا ہوا تھا لیکن بہت خوبصورت سرخ رنگ کی چھڑی تھی جس کا خمدار ہینڈل پیلا تھا اور جب پیلے ہینڈل کو موڑا جاتا تو وہ چھڑی سے علیحدہ ہو جاتا تھا دراز قد اسے لے کر سیدھا اپنے خالہ کے گھر میں اپنے کمرے میں لے گیا پھر اس نے چھڑی کا ہینڈل علیحدہ کیا اور اس میں کوئی چیز بھری اور دوبارہ اسے چھڑی پر جوڑ دیا چھڑی کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے لے کر نورنگ کے گھر چلا گیا نورنگ نے دروازہ کھولا اور دراز قد کو اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گیا بلکہ کانپنے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پیٹ پیچھے کیا باتیں پھیلاتا رہا ہے لیکن دراز قد نے بہت ہی پیار سے نورنگ سے بات کی اور پھر چھڑی اس کے ہاتھ میں تھما دی اس نے نورنگ سے کہا میں نے سنا ہے تم بہت بڑے کہانی باز ہو یہ چھڑی میری طرف سے قبول کر لو یہ کہانی باز اور گپی لوگوں کے بڑے کام آتی ہے نورنگ اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ دراز پت کو انکار نہیں کر سکا حالانکہ اسے شک تھا کہ یہ جادو کی چھڑی ہو سکتی ہے اس کا منہ خوف سے ایسے کھلا ہوا تھا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر منہ کھولتی ہے دراز قد اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا دو منٹ بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے چھڑی کو دیکھا جو دیکھنے میں تو بالکل سادی سی لگ رہی تھی اس نے سوچا اس چھڑی میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں بلکہ وہ چھڑی کو چڑانے کے لیے اس کے سامنے عجیب و غریب چہرے بھی بناتا رہا لیکن چھڑی میں کوئی حرکت نہ ہوئی جب نورنگ کو چھڑی کے متعلق تسلی ہو گئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی ٹھک ٹھک ٹھک نورنگ نے دروازہ کھولا تو باہر نامی کھڑا تھا اس نے نورنگ کو اس کی کتاب واپس دینی تھی لیکن نورنگ نے نامی سے کہا کہ تم نے سیاہی گرا کر میری کتاب کا سرور خراب کر دیا ہے نامی نے نورنگ سے کہا یہ پہلے سے ہی خراب تھا تم نئی کہانی بنا رہے ہو ابھی اس کے منہ سے پوری بات بھی نہیں نکلی تھی کہ وہ حیرت سے خاموش ہو گیا کیونکہ دراز قد کی دی ہوئی چھڑی جو اب قریبی میز پر پڑی تھی چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور زور زور سے نورنگ کی پٹائی کرنے لگی نورنگ کی چیخ نکل گئی وہ دوڑ کر باورچی خانے میں گھس گیا مگر چھڑی اس کے پیچھے پیچھے تھی اور اتنی دیر تک اس پر برستی رہی جب تک ہر طرف بھاگتے ہوئے اس کے منہ سے معافیاں نکلنا نہیں شروع ہو گئیں تب چھڑی مڑی میں اس پر لیٹی اور رک گئی نامی نے نورنگ کو سمجھایا کہ اب تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے یہ چھڑی تمہیں پیٹ پیٹ کر نیلا اور کالا کر دے گی اگر تم نے لوگوں کے متعلق کہانیاں بنانی بند نہ کی اور چھڑی کی مار والی بات سن کر لوگ تم پر ہنسیں گے نہیں کیا نورنگ فوراً نامی کی منت کرنے لگا کہ اس مار کے متعلق وہ کسی کو نہ بتائے لیکن نامی ہنستا ہوا باہر بھاگ گیا نورنگ چھڑی سے بہت ناراض تھا اچانک وہ اس کی طرف دوڑا اسے اٹھایا اور اٹھا کر باہر باغیچے میں پھینک دیا اندر سے دروازہ بند کر لیا پھر چلا کر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے فضول چیز اب یہی پڑی رہو یہی تمہاری جگہ ہے پھر اس نے چائے پینے کے لیے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا کیونکہ پٹائی سے اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ چائے سے اس کا درد کچھ کم ہو جائے گا مگر تبھی اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کسی کو سنا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیچھڑی بڑے آرام سے ات کھلے دروازے سے اندر تشریف لا رہی تھیں اور اس کے آنکھوں کے سامنے وہ اپنی پچھلی جگہ پر آ کر آرام سے لیٹ گئیں چائے پینے کے بعد نورنگ کا پروگرام تھا کہ وہ کچھ خریدنے کے لیے بازار جائے لہٰذا وہ تیار ہو کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کب چالاک چھڑی خاموشی سے اس کے بازو سے اپنے خم والے ہینڈل کے ذریعے لٹک گئی راستے میں وہ غبارے بیچنے والے سے ملا میں نے سنا ہے کہ کل خالہ صبا رفتار کا بچہ تمہارے دو غبارے چرا کر لے گیا تھا جب تم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے نورنگ نے آہستہ سے اس سے پوچھا اس کا اس طرح سے بات کرنا تھا کہ جادو کی چھڑی دوبارہ ضرب لگانا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی اس میں سے آوازیں آنے لگیں گپی نورنگ گپی نورنگ فوراً ہی وہاں خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سبھی گپی نورنگ کی پٹائی ہوتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے انہوں نے شور مچا دیا اور تالیاں بجانے لگے کیونکہ نورنگ کی کہانیوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا نورنگ نے چھڑی کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن چھڑی اس سے کہیں تیز تھی آخر اسے وہاں سے بھاگنا پڑا وہ سیدھا گھر واپس آیا جادو کی چھڑی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی وہ چپکے سے پھر اس کے بازو سے لٹک گئی اور جب نورنگ نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو اسے احساس ہوا کہ محترمہ بھی تشریف لا چکی ہیں میں تمہیں اس بات کی سزا دوں گا اب اس بار میں تمہیں ویسے ہی آگ میں ڈال دوں گا نورنگ بے اختیار روتے ہوئے چھڑی سے کہہ رہا تھا وہ باغیچے میں گیا اور سوکھے پتوں کا ڈھیر جمع کر کے اس میں آگ لگا دی اسے چھڑی اٹھائی اور اسے آگ میں پھینک دیا شولے بھڑک اٹھے نورنگ بہت خوش تھا کہ چھڑی سے اس کی جان چھوٹ گئی وہ واپس گھر آیا اور آرام سے اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے لگا ابھی تھوڑی دیر ہی سکون سے گزری تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی پالتو جانور اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑ رہا ہے اسے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو اس نے دیکھا کہ چھڑی بالکل بھی آگ میں نہیں جھلسی بلکہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو رہی تھی اب وہی سیاہ رنگ وہ نورنگ کے نئے کپڑوں پر منتقل کر رہی تھی نورنگ نے جھلا کر اسے پرے بھگانا چاہا او ظالم چھڑی میں کیا کروں پہلے ہی اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں وہ بڑبڑا رہا تھا لیکن چھڑی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس نے اتنی دیر تک خود کو نورنگ کے کپڑوں سے رگڑا جب تک وہ خود بالکل صاف نہیں ہو گئی مگر اتنی دیر میں نورنگ کے کپڑوں کا کباڑا ہو چکا تھا اب سخت غصے میں نورنگ نے چھڑی کو پانی میں ڈبونے کا سوچا اس نے چھڑی کو پکڑا اور گھر سے باہر موجود ایک کنویں میں لے جا کر پھینک دیا لیکن پھر بھی وہ ڈر کے مارے اپنے گھر نہیں گیا بلکہ رات تک اپنی خالہ کے گھر میں بیٹھا رہا رات کو وہ گھر پہنچا اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھوڑی دیر میں وہ بستر پر سویا ہوا خراٹے لے رہا تھا اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اس نے کوئی آواز سنی کوئی گھسیٹتا ہوا کھڑکی سے اندر آ رہا تھا کھڑکی تھوڑی سی کھلی رہ گئی تھی پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے بستر میں آ گیا ہے پھر کسی نے اس سے کہا کہ وہ گیلی ہے اور اسے سخت سردی لگ رہی ہے میں سارے دن کی محنت کے بعد کنویں سے نکل کر یہاں تک پہنچی ہوں نورنگ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جادو کی چھڑی کی آواز ہے کیونکہ صبح سے اس آواز کا شور وہ سنتا رہا تھا چھڑی باقاعدہ کانپ رہی تھی وہ اس سے جتنا دور لیٹ سکتا تھا لیٹا لیکن وہ دوبارہ نزدیک آ گئے نورنگ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے صبح کی مار یاد تھی لہٰذا ساری رات وہ بھی گیلا رہا اور سردی سے کانپتا رہا صبح اس نے لباس تبدیل کیا اور سوچنے بیٹھ گیا آخر اسے سوچا کہ کیوں نہ وہ کلہاڑی سے اس چھڑی کے ٹکڑے کر دے لہٰذا اسے چھڑی اٹھائی فرش پر رکھی اور کلہاڑی سے اسے کاٹنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کچھ اثر نہ ہوا چھڑی کلہاڑی سے یوں اچٹ رہی تھی جیسے لوہے کی روڈ ہو دو تین دفعہ اچٹ کر کلہاڑی اس کے منہ پر آ کے لگی آخر ہار کر اس نے کلہاڑی دور پھینک دی چھڑی خود ہی بولی نورنگ تم مجھے ختم نہیں کر سکتے نہ ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا آخر کار اسے اپنی عادت کے متعلق سوچنا پڑا اب نورنگ لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں ہی کرتا تھا آخر اس کو یقین ہو گیا کہ اب چھڑی اس کی ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی پھر کبھی اس کی پٹائی کی نوبت نہیں آئی تھی ایک صبح نورنگ کچھ خرید و فروخت میں مصروف تھا چھڑی اس سے علیحدہ ہوئی اور ٹک ٹک کرتی ہوئی اکیلی ایک طرف کو روانہ ہو گئی نورنگ نے اسے آواز دے کر پوچھا ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے اس نے بتایا میں کہیں اور جا رہی ہوں کیونکہ اب تم ایک اچھے بچے بن گئے ہو جو خور اور گپی نہیں رہے نورنگ نے اسے بہت روکا مگر اس نے بتایا کہ اس کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی پٹائی کرے جو دوسروں کے متعلق ان کی برائیاں کرتے ہیں لہٰذا میں کسی اور ایسے شخص کو تلاش کروں گی وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی وہ دراز قد کے پاس بھی نہیں گئی جس کے بال اب آہستہ آہستہ اگائے تھے لہٰذا پیارے ساتھیوں مجھے تو اب آپ کی فکر ہے کبھی بھی لوگوں کے پیٹ پیچھے باتیں مت کیجیے گا یہ نہ ہو وہ چھڑی باتیں سن کر آپ کے پاس ہی آ جائے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ